بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں آپریشنس ریسرچ جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہ کورسز ہیں virtual university government of Pakistan کے اور یہ انہیں کے توسط سے آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں آپریشنس ریسرچ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اور اہم سبجیکٹ ہے جو کہ ہر فیلڈ کے اندر آ جاتا ہے میتھمیٹکس کے اندر بھی کچھ آتا ہے کچھ اسٹیٹسٹکس میں آتا ہے کچھ کمپیوٹر سائنس میں آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ انجینئرنگ تو بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے اور مختلف ایریا کے اندر ہم نے او آر کو ڈیفائن کیا ہے ہم نے آپریشن ریسرچ کو ڈیفائن کیا ہے ہم نے آپریشنل ریسرچ کو ڈیفائن کیا ہے بیسیکلی یہ تینوں ایک ہی چیزیں ہیں ہاں، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جس وقت یہ یورپ میں ہوتا ہے تو اسے آپریشنل ریسرچ کہتے ہیں امریکہ کے اندر آپریشن ریسرچ اور فار ایبریویشن ہم اسے او آر کہتے ہیں تو یہ ہمارا کورس ہے یہ ہمارا سیگمنٹ چل رہا ہے آپریشن ریسرچ کا ہم نے سات لیکچرس کر لیے ہیں آج ہمارا لیکچر نمبر آٹھ ہے جناب اس لیکچر نمبر آٹھ میں میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ ٹائم کہ ہم آج پرٹ ڈسکس کریں گے لیکن تھوڑا سا پروگرام میں چینج ہے کیوں چینج ہے یہ میں بتاتا ہوں آپ کو ہم نے آج ڈیفینیٹلی پرٹ ہی اسٹڈی کرنا تھا لیکن جس وقت لاسٹ لیکچر ہوا تو جو ہمیں فیڈ بیک آئی وہ یہ آئی کہ میں ذرا زیادہ تیزی سے جا رہا ہوں اور میں یہ پرزیوم کر رہا ہوں کہ جو اسٹوڈینٹس ہیں وہ سارے فالو کر رہے ہیں تو جو فیڈ بیک آئی اس میں یہ پتہ چلا یا اس سے یہ چیز اخذ کی گئی کہ کچھ نہ کچھ چیزیں ہمیں ڈیٹیل میں کرانی چاہیے تو جناب آج کا لیکچر تھوڑا سا ہم ڈیویٹ کرتے ہیں اپنے اوریجنل ٹاپک سے نیکسٹ لیکچر جو ہوگا وہ پارٹ کے بارے میں ہوگا آج لیکچر وہی سی پی ایم کے کچھ ایگزامپلس کریں گے اور ذرا سلولی اینڈ گریجولی ہم اس کو فالو کریں گے ٹھیک ہے نا جس طریقے سے میں اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کروں گا ساتھ ساتھ آپ بھی کرتے رہیے گا اس کے لیے کاپی پینسل سنبھال لیں اور بڑے غور سے اسکرین کے اوپر دیکھیں کہ کیا کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے کس کس طرح سے کر رہے ہیں کام وہی ہے جو ہم نے پہلے کیے تھے ٹھیک ہے نا چیزیں وہی ہیں لیکن ذرا ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ایگزامپلس کو ہم ایلیبریٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو آج کوشش کریں گے جو چیزیں ہم نے پہلے کی ہیں ایگزامپلس کے ذریعے آپ کو ایکسپلین کر دیں ہمارا ٹاپک وہی ہے ٹاپک کیا ہے سی پی ایم پرڈ یعنی کہ ہم کریٹیکل پاتھ میتھڈ پڑھ رہے ہیں یہ ہم program evaluation and review techniques پڑھیں گے ٹھیک ہے یہ دو ٹاپکس ہیں ہمارے پاس C P M oblique PERT basically یہ نیٹورک کے اندر آتے ہیں جو ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا آج دوبارہ سے وہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں کیا چیز ہے ہمارے پاس کوئی بھی ایک او آر پروسیس ہے او آر پروسیس کیا ہوتا ہے میں نے بتایا تھا کہ application of scientific method to daily life problems زندگی کے اندر دنیا کے اندر ہر روز روز مرہ کوئی نہ کوئی پرابلم آتے ہیں کوئی نہ کوئی چیزیں تنگ کر رہی ہوتی ہیں بعض وہ چیزیں اچھی چل رہی ہوتی ہیں لیکن اس کے اندر آپ فردر امپروومنٹ چاہ رہے ہوتے ہیں امپروومنٹ کیوں چاہ رہے ہوتے ہیں کبھی کچھ ٹیکنالوجی نئی آ جاتی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ نئی چیز آ جائے مثال کے طور سے گھر آپ کا بڑا اچھا ہے بہت فرسٹ کلاس ہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اس کے جو وائٹ واش ہے وہ زیادہ چینج ہونے چاہیے کلر زیادہ چینج ہونے چاہیے آپ وائٹ واش کراتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا کرتے ہیں ونڈوز پہلے آپ کے پاس لکڑی کی لگی تھی پھر آپ سوچتے ہیں کہ اسٹیل کی لگا لیں پھر آپ سوچتے ہیں المونیم کی لگا لیں کیا کر رہے ہیں آپ چینج کر رہے ہیں حالانکہ گھر بالکل ٹھیک ہے کمفرٹیبل ہے ہر چیز موجود ہے آپ اس کو کیا کرتے ہیں امپروومنٹ کرنا چاہتے ہیں یہ کیا چیز ہے بیسیکلی ایک پرابلم آیا جو آپ کو تنگ کر رہا ہے کہ آپ کا گھر اتنا اچھا نہیں ہے اس کو ماڈرنائز کرنا چاہیے تو یہ کیا چیز ہو گئی یہاں پر ایک پروسیس آ گیا ایک سسٹم آ گیا ایک نئی چیز آ گئی اور نئی نئی سوچ آ گئی اس کے علاوہ بہت سارے پرابلمس اور ہوتے ہیں جس جو کہ ڈیفینیٹلی آپ کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں مثال کے طور سے آپ کے پاس گھر میں کسی چیز کی شارٹیج ہو گئی کس چیز کی شارٹیج ہو گئی کہ گھر پہنچے تو اتفاق سے الیکٹرسٹی کا سرج آیا اور آپ کے تین چار بلب فیوز ہو گئے اب کیا کریں گے اس بلب کو آپ نے کیا کرنا ہے ریپلیس کرنا ہے ریپلیس کیسے کریں گے آپ جائیں گے بازار سے خرید کے لائیں گے یا تو بلب لگائیں گے یا پھر آپ انرجی سیور لے آئیں گے یا پھر آپ ٹیوب لائٹ لے آئیں گے اب کیا کیا آپ نے پہلے تو آپ کے پاس سمپل سا ایک بلب لگا ہوتا تھا اب آپ نے وہاں جا کے ڈیسائڈ کر لیا کہ اب میں ٹیوب لائٹ لے کے آؤں گا کیوں ٹیوب لائٹ لے کے آؤں گا اس لیے کہ وہ کنزمپشن کم کرتی ہے اس میں یونٹس کم خرچ ہوتے ہیں اور ہماری انرجی کی سیونگ ہوگی تو یہ آپ نے ڈیسائڈ کر لیا ڈیسائڈ تو کر لیا لیکن اس کے لیے تھوڑا سا پرابلم آئے پرابلم کیا ہے گھر جائیں گے تو آپ کو پہلے اس کے فٹ کرنے کے لیے فٹنگ کے لیے آپ کو کچھ دیوار میں ڈرل کرنی پڑے گی کچھ اسکروز لگانے پڑیں گے کچھ سیٹنگ کرنی پڑے گی اور پلگس وغیرہ لے کے آنے پڑیں گے تو بیسیکلی کیا ہوا اس کو اگر ہم دیکھیں میتھمیٹیکلی دیکھ لیں اس کو آپ سائنٹیفکلی دیکھ لیں اس کو آپ فزیکلی دیکھیں تو کیا ہوا ہے you observe there was a problem problem was کہ دیر واز مطلب الیکٹرسٹی نہیں تھی آپ کے گھر کے اندر الیکٹریسٹی اس لیے نہیں تھی کہ آپ کے بلب فیوز ہو گئے تھے اور آپ بازار گئے بازار میں جا کے آپ نے بلب خریدنے کی کوشش کی بلب تو مل گئے لیکن آپ نے کہا کہ اس مرتبہ ٹیوب لائٹ لگاتے ہیں انرجی سیور لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو واٹ یو ہیو ڈن پہلے آپ نے پرابلم کو آبزرو کیا اس کے بعد پرابلم کو ڈیفائن کیا پھر ایک ماڈل کنسٹرکٹ کیا اس کو پھر ماڈل کو اس کا سولوشن نکالا سولوشن نکالنے کے بعد امپلیمنٹ کیا یہ چیز ڈیلی لائف میں تو بڑی آسان لگتی ہے لیکن جس وقت کوئی بڑا کام کرتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے پرابلم آتی ہے پھر ہم اس کو کیا کرتے ہیں پراپر ماڈل بناتے ہیں اور ماڈل کو سالو کرتے ہیں سالو کرنے کے بعد امپلیمنٹ کرتے ہیں یہ ہول پروسیس چل رہا ہوتا ہے اور جو ہم نے طریقہ کار آپ کو بتائے یہ رائٹ سائڈ پہ میں نے لکھا ہے کہ او آر ٹیکنیکس ہیں یہ طریقہ کار جو سی پی ایم کا ہم نے بتایا ہے جو اور طریقہ کار بتائے ہیں وہ بیسیکلی کس میں آتے ہیں جس میں ماڈل فارمولیشن ہوتی ہے اور ماڈل کا سولوشن ہوتا ہے تو let me try to set once again نا you have got an O R process O R process consist of five different steps the first step is the problem identification اس کے بعد پھر پرابلم uh, ڈیفینیشن اس کے بعد uh, ماڈل کنسٹرکشن اس کے بعد ماڈل کا سولوشن اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن اور یہ ماڈل کنسٹرکشن اور جو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے یہ او آر پروسیس ہوتی ہے ٹھیک ہے جناب اس کے بعد کیا کرتے ہیں ہم آگے چلتے ہیں ہم آگے کہاں چلتے ہیں ہمارے پاس پرابلم ہے اوور آل کا میں نے جو ابھی ایگزامپل دی نا یہ ایگزامپل کس چیز کی دی تھی جس میں الیکٹرک بلب تھے اتفاق سے ایسا ہوتا ہے کہ آپ گھر جاتے ہیں گھر پہنچتے ہیں گھر پہنچنے کے بعد شام کو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میں دوبارہ سے واپس جاؤں آپ کے پاس ایک موٹر سائیکل ہے آپ کے پاس ایک کار ہے آپ کار میں بیٹھتے ہیں اسٹارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کار اسٹارٹ نہیں ہوتی پھر کوشش کرتے ہیں پھر اسٹارٹ نہیں ہوتی پھر کیا کرتے ہیں آپ کسی اپنے دوست کو بلاتے ہیں اس سے بھی کار اسٹارٹ نہیں ہوتی پھر اس کے بعد آپ میکینک کو بلاتے ہیں ان کا نہیں جی اس کا تو انجن ہی خراب ہو گیا اس کے جو پسٹن بیٹھ گئے ہیں یا اس کے رنگ بیٹھ گئے ہیں تو آپ اس کو دوبارہ سے کیا کریں اوور آل کرائیں اب ایک اوور آل کا پروسیس شروع ہو گیا اب اوور آل کے لیے آپ کی جو وری ہے آپ کی وری یہ ہے کہ آپ کو پانچ ہزار یا دس ہزار روپئے خرچ کرنے پڑیں گے لیکن میکینک کی وری یہ ہے کہ کل اس نے کسی اور کی گاڑی بھی اوور آل کرنی ہے اور آپ کی گاڑی بھی اوور آل کرنی ہے کیونکہ ڈے آفٹر ٹمارو آپ نے کہیں زیادہ ٹریول کے لیے جانا ہے تو اب اس کے لیے تو مسئلہ آ گیا اس نے کیا کرنا ہے شیڈولنگ کرنی ہے اس طرح سے کرنا ہے کہ وہ جو آلریڈی کسی اور کی گاڑی کمٹ کی ہے وہ بھی اوور آل ہو جائے اور آپ کی گاڑی بھی اوور آل ہو جائے اب اس اوور آلنگ کے اندر کافی سارے اسٹیپس انوالو ہوتے ہیں اگر وہ اسٹیپس کو دیکھ لے کہ کس اسٹیپ کے اندر یا کس ایکٹیویٹی میں کتنا ٹائم لگے گا مثال کے طور سے اس کے انجن کو جب کھولنا ہے اس میں کتنی دیر لگے گی اس کی سروسنگ میں کتنی دیر لگے گی اس کے جو پارٹس لے کے آئے گا تو اس میں کتنی دیر لگے گی اگر اس کو سب کو آئیڈینٹیفائی کر لے الگ الگ کر لے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم طریقہ کار استعمال کر رہے ہیں کریٹیکل پاتھ میتھڈ کا یعنی کہ جو ہمارے پاس اوور آل ہے پلانٹ کا اکوپمنٹ کا مشینری کا وہیکل کا یہ اس قسم کے پرابلم ہو جہاں پر اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہاں پر آپ کیا کرتے ہیں کریٹیکل پاتھ میتھڈ استعمال کر لیتے ہیں وہاں پہ نیٹورک ماڈلس آپ استعمال کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے کنسٹرکشن جو ہو رہی ہوتی ہے جس میں آپ کا گھر بھی بن رہا ہوتا ہے جس میں پلازوا بھی بن رہے ہوتے ہیں بڑی بڑی ہائی رائز بلڈنگ بن رہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ جتنے بینکس وغیرہ بنتے ہیں یہ سب بلڈنگس بنتی ہیں نا کنسٹرکشن کے جتنے پروجیکٹ ہوتے ہیں اس طرح سے بریجز بنتے ہیں بڑے بہت بڑے بڑے موٹر ویز بنتی ہیں روڈ ویز بنتی ہیں تو اس کے اندر کیا کر سکتے ہیں اس کے اندر بھی آپ کریٹیکل پاتھ میتھڈ استعمال کرتے ہیں جس میں ایچ اینڈ ایکٹیویٹی ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈیوریشن وغیرہ کیا ہے اور یہ پورے کا پورا جو پروجیکٹ ہے کنسٹرکشن پروجیکٹ کتنے عرصے کے اندر مکمل ہوتا ہے تو یہ ہم نیٹورکس کے ذریعے استعمال کرتے ہیں اور ورک کو استعمال کرتے ہیں ان پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے تو یہ پرابلمس وہی ہیں کا ڈیلی لائف کے پرابلم ہے ان کو کیا کیا ہم نے ڈیفائن کیا ڈیفائن کرنے کے بعد ماڈل بنایا جو یہ ماڈل بنتے ہیں یا اوور ہال کا ماڈل بنے گا کنسٹرکشن کا جو ماڈل بنے گا یا سیول انجینئرنگ کے اندر برجز اور روڈ ویز کا جو ماڈل بنے گا یہ ایک نیٹ ورک ماڈل بنے گا اسی طریقے سے اگر آپ نے ٹاؤن پلاننگ کرنی ہے تو اس کا بھی جو ماڈل بنے گا اس میں ایک نیٹ ورک بڑا اچھا سا بن سکتا ہے ایک ٹاؤن آپ بنانا چاہتے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے کیا کریں گے اس کا ایک پلان کریں گے اس کے بعد اس کے سروسز پرووائڈ کریں گے روڈس اس کے اندر ہوں گی سیوریج اس کے اندر ہوگا گیس اس کے اندر ہوگی بجلی اس کے اندر ہوگی پانی اس کے اندر ہوگا وغیرہ وغیرہ امیونٹیز ہوں گی مسجد اس کے اندر ہوگی اب جب سارے کے سارے آپ ٹاؤن کی پلاننگ کرتے ہیں اسکول اس کے اندر ہوں گے تو پھر کیا کرتے ہیں بڑی چیزیں سوچ کے دیکھنی پڑتی ہیں اور ہر ایک کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے کہ کس وقت جب لوگ آئیں تو اس وقت اسکول بھی ہونا چاہیے جس وقت وہاں پہ لوگ آباد ہونے شروع ہوں تو مسجد بھی ہو اس وقت پانی بھی اویلیبل ہو یہ نہیں کہ لوگ تو گئے پانی ان کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے پرابلم ہوگی یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ کیسے کر سکتے ہیں نیٹورک پلاننگ کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں یہ او آر کی خاص قسم کی ٹیکنیکس ہیں جس میں مارکیٹنگ بھی ہے آپ کے پاس شپ بلڈنگ بھی ہے ڈیزائننگ بھی ہے آفس پروسیجرس وغیرہ ہیں کنسلٹینسی ہے یہ جتنے پرابلمس ہوتے ہیں یہ جتنی ایکٹیویٹیز ہیں یہ کس میں آپ نیٹورکس کے ذریعے کر سکتے ہیں اب جیسے میں نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا رائٹ سائڈ پہ جس میں لکھا ہوا تھا او آر ٹیکنیکس تو جس میں جس سیگمنٹ میں آج کل ہم ہیں وہ ہمارے پاس نیٹورکس ٹیکنیکس ہیں اس کے تین حصے ہمارے پاس ہیں ایک کریٹیکل پاتھ میتھڈ ہے ایک پرٹ میتھڈ ہے اور تیسرا ہمارے پاس نیٹورک فلو ہے تو ہم نے جو ابھی تک کور کیا ہے وہ کریٹیکل پاتھ میتھڈ کو ہم نے کور کیا ہے اس کو ڈیفائن کیا ہے اور اس میں بتایا کہ کس کس جگہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جب لاسٹ ٹائم میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا ڈفرنس سی پی ایم کے اندر اور پرٹ کے اندر سی پی ایم میں نے بتایا تھا کہ یہ ڈیٹرمنسٹک ماڈل ہے یعنی کہ جس جگہ پر آپ کے پاس ڈیوریشن پتا ہو جس آپ سرٹنٹی سے کہہ سکتے ہیں جب جہاں پہ شیورٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایکٹیویٹی اتنا ٹائم لے گی وہاں پہ ہم سی پی ایم استعمال کرتے ہیں اور جہاں پر ہم چانس کی بات کرتے ہیں جہاں پہ ہم شیورٹی نہیں ہوتے ہیں جہاں پہ ہم پرابلٹی کی بات کرتے ہیں تو وہ پرٹ ہم استعمال کرتے ہیں کیا چیز ہے مثال کے طور سے آپ کو پتا ہے کہ ایک ڈسٹینس یہاں سے یہاں تک اسپیڈ کے ساتھ اتنی دیر میں ہم ٹریول کر لیں گے لیکن اگر وہ ڈسٹینس آپ نے پہلے کبھی وہاں نہیں گئے ہوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ڈسٹینس تین گھنٹے میں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ ایک گھنٹے میں ہو جائے ہو سکتا ہے وہ چھ گھنٹے کے اندر ہو جائے کس لیے کیونکہ آپ شیور نہیں ہے آپ نے وہاں پہلے ٹریول نہیں کیا ہوا ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ روڈ اتنی اچھی نہ ہو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ روڈ دوبارہ بن رہی ہوں ہو سکتا ہے ٹریفک فلو بہت زیادہ ہو تو اس قسم کی جہاں پہ انسرٹنٹی ہوتی ہے وہاں پر ہم پرڈ استعمال کرتے ہیں اور جہاں پہ ہمیں بالکل کانفیڈینس ہوتا ہے جہاں پہ ہمیں شیورٹی ہوتی ہے ہم سی پی ایم استعمال کرتے ہیں بٹ ان نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے جی ایگزامپل لیتے ہیں یہ ایگزامپل وہی ہے جو کہ ہم نے پہلے بھی کی تھی اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ کریں گے سلولی کریں گے گریجولی کریں گے آپ اپنی کاپی پینسل سنبھال لیں ڈرا کرنا شروع کر دیں تو ہمارے پاس یہ ایگزامپل دی ہوئی ہے کون سی ایگزامپل ہے project has the following relationship among the activities have to construct the network ہمارے پاس ریلیشن شپ دی ہوئی ہے کہ کون سی ایکٹیویٹی پہلے اسٹارٹ ہوگی کون سی اس کے بعد ہوگی کون سی سکسیڈنگ ایکٹیویٹی ہوگی کون سی پریسیڈنگ ایکٹیویٹی ہوگی کون آگے جائے گا کون پیچھے جائے گا تو یہ ساری ایکٹیویٹیز ہمارے پاس دی ہوئی ہیں اس ایگزامپل کے اندر اور اس کے ذریعے ہم نے اس ڈیٹا کے ذریعے اس انفارمیشن کے ذریعے ہم نے ایک نیٹ ورک بنانا ہے یہ ہماری ایکسرسائز ہے یہ ہماری ایگزامپل ہے اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے پہلے اس کو ذرا پڑھ لیں ڈیٹیل میں ذرا غور سے پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر اس کو ہم سالو کرتے ہیں یا نیٹ ورک ڈرا کرتے ہیں اے از دا فرسٹ آپریشن سب سے پہلی آپریشن جو ہمارے پاس اے ہے یہ operation beginning the first operation is there آپ آفس میں آتے ہیں مثال کے طور سے کہ صبح صبح سب سے پہلے آفس کو ان لاک کرنا ہے کھولنا ہے سارے سارے جتنے بھی تالے لگائے ہوئے ہیں کنڈی لگائی ہوئی ہیں اس کو کھولے تاکہ آفس اس قابل ہو جائے کہ آپ وہاں بیٹھ سکیں اس کے بعد پھر آپ کیا کرتے ہیں لائٹس آن کرتے ہیں پھر فینس آن کرتے ہیں اے سی آن کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے first operation is a whatever it is کچھ بھی ہو سکتی ہے اگر آپ برج بنا رہے ہیں تو وہاں پہ جو سارے کے سارے لینڈ کو لیول کرتے ہیں یا آپ ایکسکیویشن شروع کرتے ہیں یا مشینیں لے کے آتے ہیں تو کوئی سی بھی ایکٹیویٹی ہے آپ کے پاس اے ہے اس کو ہم نے اے سے ریپرزینٹ کیا that is the first activity اس کے بعد دوسرا ہے B and C can be perform and are immediate successor to A B اور سی دو ایکٹیویٹیز ہیں یہ سکسیسر کس کے ہیں اے کے یعنی اے کے بعد بی ہوگی اور اے کے ساتھ سی بھی ہوگی لیکن یہ بی اور سی دونوں سائملٹینسلی بھی اسٹارٹ کیے جا سکتے ہیں پیلل لکھا نا can be perform parallel and are immediate to A یہ غور سے دیکھ لیں کہ دو ایکٹیویٹیز اے کے بعد ہونی ہے اے کے immediately after they will be two activities these two activities are denoted by B and C اور یہ پیلل بھی ہو سکتی ہیں ساتھ بھی ہو سکتی ہیں پیلل بھی ہو سکتی ہیں مثال کے طور سے کہ اگر اے یہ ہے تو بی یہاں پر ہے سی یہاں پر بھی ہو سکتی ہے اے یہاں پر ہے بی یہاں پر ہے تو سی یہاں پر بھی ہو سکتی ہے یہ ہم ڈرا کرتے ہیں نا کیسے ڈرا کرتے ہیں ایکٹیویٹی کو وہ میں ابھی آپ کو اور بتاتا ہوں اس کو سوال کو پڑھ لیتے ہیں D E and F follow B اس کے بعد اس نے کہا کہ بی کے بعد جو ہے نا ڈی ای اینڈ ایف ہے D E and F follow B B کے بعد جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ڈی ای ایف ہے اس کے علاوہ ہمیں اور کوئی معلومات اس کے لیے نہیں ہے کوئی اور انفارمیشن فردر نہیں ہے صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس بی کے بعد ڈی آئے گا بی کے بعد ہی ای e آئے گا اور بی کے بعد ایف آئے گا یہ پتہ نہیں ہے کہ ای e کے بعد ایف آئے گا یا ایف کے بعد جی آئے گا ہمیں یہ پتہ نہیں ہے نیکسٹ ہمارے پاس جو انفارمیشن دی ہے جی فالوز ای ای یعنی کہ جب ایکٹیویٹی e آپ کے پاس ہو جائے ٹھیک ہے نا وہ جو آپ کے پاس دی ہوئی ہے تو ای e کے بعد کیا ہے جی فالوز ای ای کے بعد ہمارے پاس جی آئے گا یا جی سے پہلے ہمارے پاس ای آئے گا یعنی یہ بوتھ ویز ہے نا جی فالوز ای یعنی ای کے بعد جی ہے اور جی سے پہلے جو بھی ہوگی وہ ای ہوگی نیکسٹ ہے ایچ فالوز ڈی ڈی کے بعد ایچ آئے گی ایکٹیویٹی یعنی ایچ فالوز ڈی ڈی کے بعد ایچ ہے but it can not start till E is complete یعنی کہ اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایچ جو ہے نا اسٹارٹ نہیں ہو سکتی جب تک کہ ای e کمپلیٹ نہ ہو جائے تو یہ ذرا سا کورس کیجیے گا کہ ہم کیا کیا کنڈیشن لگاتے جا رہے ہیں اور یہی کنڈیشن جو ہوں گی اسی کی مدد سے نیٹورک بنے گا کہ کس کا کس کے ساتھ ریلیشن شپ ہے اس کو پریسیڈینس ریلیشن شپ بھی کہتے ہیں کہ ایک کے بعد کیا سکسیڈ کرتا ہے یا ایک سے پہلے کیا پرسیڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اس کا آرڈر سیٹ اپ کیا ہوا ہے آئی اینڈ جے سکسیڈ جی جی اب کے بعد آپ نے کیا کہا ہے آئی اور جے ہوں گے یعنی جی ایکٹیویٹیز کمپلیٹ ہو جائے یعنی وہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد آپ آئی اور جے کر سکتے ہیں I and J succeed G then F and J precede K یعنی کے سے پہلے جو ہے کیا ہے F and J F and J precede یعنی ایف اور جے کے بعد کیا ہے کیا آئے گا یعنی ایف اور جے آپ دیکھ رہے ہیں کسی صورت سے کے کے اندر جا رہے ہیں تو کچھ شاید کسی جگہ پہ بس نوٹ کی بات ہو رہی ہے اور کس جگہ پہ یہاں پر اس کیس کے اندر یہ مرج نوٹ کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا یہ دو ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی تھی کون سی بس نوٹ کی اور مرج نوٹ کی دو چیزیں اور دیکھ لیتے ہیں H and I precede L یعنی ایل سے پہلے کیا ہے ایچ اور I H and I precede L then M succeed L and K M کے بعد کیا ہے M succeeds L and K M L اور کے کے بعد ہے یعنی ایل پہلے ہے کے پہلے ہے اور اس کے بعد پھر ایم ہے تو یہ خیال رکھیے گا کہ ایم سکسیڈ ایل اینڈ کے یا L and K proceeds M the last operation N succeed M and C یعنی کہ جو لاسٹ آپریشن این ہے اس کا کنیکشن ایم کے ساتھ ہے اور اسی کا کنیکشن جو آپ کا سی کے ساتھ ہے تو یہ آپ کے پاس ٹوٹل ڈیٹا دیا ہوا ہے جس کے اندر مختلف ایکٹیویٹیز کی باتیں کی گئی ہیں اے آپ کے پاس ایک ایکٹیویٹی ڈیفائن کی ہے فرسٹ ہے اور لاسٹ آپریشن آپ کے پاس این ہے اے سے لے کے این تک مختلف آپریشن آپ نے کیری آؤٹ کرنی ہے لیکن یہ دیکھنا ہے کون سی ایکٹیویٹیز جو ہیں سیکوینس میں آئیں گی کون سی ایکٹیویٹیز جو ہیں پیلل میں آئیں گی کون سی ایکٹیویٹی کس کو سکسیڈ کرے گی کون سی ایکٹیویٹی کس کو پرسیڈ کرے گی یہ اس کا جو آرڈر آف پریسیڈنس ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر یہ آرڈر آف پریسیڈنس آپ فالو نہیں کریں گے تو آپ کیا کریں گے غلط کام کریں گے مثال کے طور سے جب گاڑی کی اوور کی بات کر رہے تھے نا تو گاڑی کے اندر پہلے انجن کو کھولنا ہوگا نا یہ تو نہیں ہوگا کہ انجن کو کھولے بغیر آپ نے کیا کرنا ہوگا پسٹن لگا دیں گے ایسا ہو نہیں سکتا اسی طریقے سے گاڑی کو اس وقت کھولیں گے جب انجن آپ کا ٹھنڈا ہو جائے گا اگر انجن ٹھنڈا نہیں ہے آپ کھولنے کی کوشش کریں گے تو ہاتھ واتھ جل جائیں گے تو وہ ایکٹیویٹیز جو بھی ہوں گی ان آرڈر آف پریسیڈنس کرنی پڑیں گی اگر ان آرڈر آف پریسیڈنس نہیں کریں گے تو پرابلمس آئیں گے اور اگر وہ صحیح نہیں بنائیں گے تو جو آدمی امپلیمنٹ کرے گا اس کے لیے پرابلم آئے گا کہ کوئی بھی آپریشن لے لیں جو اوپر میں نے بتائی تھی سارے جس میں اوور آل کی بات کی تھی جس میں کنسٹرکشن کی بات کی تھی جس میں کنسلٹینسی کی بات کی تھی ان میں کوئی ایکٹیویٹی اگر آپ ایک کے بعد دوسری نہیں کریں گے تو مسئلہ آئے گا مثال کے طور سے آپ کنسلٹینسی کر رہے ہیں کسی کو آپ ایڈوائز دے رہے ہیں تو کیا کچھ کریں گے یہ جو کنسلٹینسی کا کام ہوتا ہے کسی کو آپ کیا کرتے ہیں ایڈوائز دیتے ہیں کہ کسی کو سجیشن دیتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں آپ کو سروے کرتے ہیں کوئی آپ ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں اگر ڈیٹا اکٹھا نہیں کریں گے کوئی سروے نہیں کریں گے کچھ آبزرویشن نہیں کریں گے تو کیا کریں گے آپ اس کو صحیح انفارمیشن آپ کے پاس نہیں ہوگی جب صحیح انفارمیشن نہیں ہوگی تو آپ اس کو صحیح ایڈوائز نہیں دے سکیں گے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ایکٹیویٹی کرنی ہے کہ پہلے انفارمیشن گیدرنگ کرنی ہے اس کو اینالائز کرنا ہے پھر اس کا اپنا کوئی ماڈل بنانا ہے اس کے ماڈل کے بعد پھر آپ نے کوئی اس کو سولوشن کرنا ہے اور وہ چیز اس کو سجیسٹ کرنی ہوگی ٹھیک ہے نا یہی چیز ڈاکٹر بھی کرتا ہے اگر ڈاکٹر اس طریقے سے فالو نہیں کرے گا اور مریض کو پہلی دوا پرسکرائب کر دے گا تو پرابلم ہوگی معلوم ہوا کہ آپ گئے دوا لینے پیٹ کی درد کی اس نے بخار کی دوا دے دی ٹھیک ہے آپ دوا لینے گئے پیٹ کی درد کی اس نے سر کے درد کی دوا دے دی تو پرابلمس آ سکتے ہیں اور کمپلیکیشن بڑھ سکتی ہے تو اس لیے جو پریسیڈنس ریلیشن شپ ہے بہت امپورٹنٹ ہے ڈاکٹر پہلے آپ کو دیکھے گا آپ سے مزاج پوچھے گا پھر کچھ تھوڑا سا ٹیسٹ کرے گا جس کے اندر آپ کا ٹیمپریچر لے لے سکتا ہے آپ کی نبز دیکھے گا آپ کو اسٹیتھوسکوپ سے تھوڑا سا فزیکلی چیک کرے گا اگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کچھ ٹیسٹ کروائے گا ٹیسٹ میں ایکس رے ہو سکتا ہے لیبورٹری کے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور ان ٹیسٹ کی بیسس پہ وہ کچھ دوا پرسکرائب کرے گا اور دوا جب پرسکرائب کرے گا تو اس کو فردر مانیٹر کرے گا کہ چھ گھنٹے کے بعد ریئیکشن کیا ہوتا ہے بارہ گھنٹے کے بعد ریئیکشن کیا ہوتا ہے اور وہ کنڈیشن بھی بتاتا ہے آپ کو کہ جی آپ نے کیسے اس دوا کو لینی ہے کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں جو کھانے سے پہلے کھانی ہوتی ہیں کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں جو کھانے کے بعد آپ نے لینی ہوتی ہیں اگر وہ کھانے کے بعد آپ نہ لیں گے کھانے سے پہلے لیں گے تو آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ریلیشن شپ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اور جس طریقے سے میں نے ڈاکٹر کی بات کی اسی طرح سے انجینئرنگ کے اندر بھی اگر آپ اس کو فالو نہیں کریں گے تو بعض بہت ایسا ہوگا کہ آپ you will not be able to get to the end point ابھی ہمارے پاس سارا ڈیٹا آ گیا یہ ہمارے ذہن میں ہے کہ ہمارے پاس اے سے لے کر این آپریشن ہیں اس کو ہم ڈرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں نے کیا کیا تھا یہ پہلے بھی ڈرا کیا تھا آپ کو شاید میرے خیال میں ففتھ لیکچر میں اور اس طرح کی میں نے ایک جلدی سے شکل بنا دی تھی اب یہ آپ لوگوں نے تھوڑی سی کمپلین کی بالکل بجا طور سے کہ آپ کو یہ پتا نہیں چل سکا کہ کیسے بنی میں نے تو بنا دی آپ نے دیکھ لی لیکن آپ کو طریقہ کار شاید نہیں آیا تو اب اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لیتے ہیں اس فگر کو تھوڑی سی دیر کے لیے بھول جائیں الٹیمیٹلی ایسی بنے گی لیکن اگر ہمارے پاس یہ فگر نہ ہوتی تو ہم کیسے اسٹارٹ کرتے ہم جناب اس طریقے سے اسٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس اسکرین پہ کچھ نہیں ہے نا we have to start clean slate کے ساتھ اسٹارٹ کر رہے ہیں ہمارے پاس اے از دا فرسٹ آپریشن یہ ہمارے پاس اے کو آپ ڈینوٹ کر دیں اس کو نوٹیفائی کر دیں اور وہ کیسے کریں گے آپ آپ اس طریقے سے کریں گے کہ ایک ایکٹیویٹی اے ہے ایک آپریشن آپ کے پاس ہے اس کو آپ نے ڈینوٹ کرنا ہے تو ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ ہمیشہ دو ایروز لیتے ہیں ان کو دو دو نوٹس ہوتے ہیں اور ان کے درمیان ایک ایرو ڈالتے ہیں اور اس کو ہم ایک ایکٹیویٹی کہتے ہیں اس کو ایکٹیویٹی ون ٹو ٹو کہہ سکتے ہیں اس کو آپریشن اے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ایک نوٹیشن ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے تو جناب پہلی آپریشن یہ ہو گئی ون ٹو ٹو اب اس کی ڈیوریشن ہمیں پتہ نہیں ہے کیا ہے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے لیکن یہ ہمارے پاس ایک نوٹیشن آ گئی تو آپ کو اس سے پتہ چل رہا ہے اس نے ایک آپ کو بتایا کہ کوئی جگہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوگی کوئی جگہ اس کی کمپلیشن پوائنٹ ہوگی وہ جو آپ کے پاس آپریشن اے ہے یہ جو ایکٹیویٹی اے ہے وہ اسٹارٹ ون سے کر رہی ہے اور ٹو پہ جا کے کلمنیٹ ہو رہی ہے starting point end point one کو کہتے ہیں ٹیل ایونٹ اور ٹو کو کہتے ہیں ہیڈ ایونٹ اور اس کے اوپر اے جو لکھا ہوا ہے یہ اس کی نوٹیشن ہے آپریشن اے اس کے بعد نیکسٹ کیا تھا ہمارے پاس ہمارے پاس تھا B and C can be perform and are immediate to A یہ ہمارے ہمارے پاس پاس تھا تھا نا کیا B B C can perform parallelly یعنی دونوں ساتھ ساتھ اسٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ کیا ہے یہ سکسیسر ہیں کس کے کے یعنی کے اے اے یعنی بعد ہونے چاہیے ایک تو چیز یہ کنیکشن آتا ہے کہ اے کے بعد وہ ایکٹیویٹی شروع ہوگی جب اے کمپلیٹ ہوگا تو بی اور سی اسٹارٹ ہوں گی اس سے پہلے اسٹارٹ نہیں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے لیکن پیلل بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو سیکوینس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ڈپینڈ کرے گا آگے اور انفارمیشن کیا دی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اب ہم نے کیا بنانا ہے ایکٹیویٹی بی ایکٹیویٹی سی یا دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ آپریشن بی اور سی کو ہم نے ریپرزینٹ کرنا ہے کیسے کرنا ہے وہ ہم نے اس طریقے سے ریپرزینٹ کیا کیسے کیا اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس یہ ایک بی ایکٹیویٹی ہے بی ایکٹیویٹی نوٹ ٹو سے نوٹ تھری کے درمیان میں نے ریپرزینٹ کیا ہے میں نے ڈینوٹ کیا ہے کہ this is the first activity after A یعنی کہ بی جو میں نے ڈینوٹ کر دیا ہے نوٹ ٹو اینڈ تھری کے درمیان لیکن جو ایکٹیویٹی سی ہے مجھے پتا نہیں کہاں جائے گی کس جگہ پہ جائے گی تو میں نے یہ سی کو یہاں لکھ دیا ہو سکتا ہے کہ یہ آگے جا کے کہیں کلمنیٹ ہو ہو سکتا ہے آگے جا کے ٹرمنیٹ ہو آئی ایم ناٹ شیور لیکن میں نے ڈرا کر دیا یہ ذرا بہت اچھا سسٹمیٹک طریقے سے ڈرا ہوا ہوا ہے کیونکہ مجھے آئیڈیا ہے پہلے سے تو اس لیے میں نے لکھا ہے لیکن نارملی یہ جو ہے نا کہیں بیچ میں جا کے ختم ہو جائے گا جہاں پہ سی لکھے ہوئی ہے وہیں پہ آپ ایرو ختم کر دیں گے پھر آپ بعد میں اس کو ملا لیں گے ٹھیک ہے نا یہ ایک رف سی ڈائگرام بنائیں گے پھر فائنلی ایک فیئر کر لیں گے لیکن یہاں ہم نے ریپرزینٹ کر دیا سیکنڈ ایکٹیویٹی سیکنڈ آپریشن کس طریقے سے بی اور سی کو بتایا ہے بی اور سی پیرل ہیں الگ الگ چل سکتے ہیں کیا چیز ہے مثال کے طور سے کسی آدمی کو آپ نے کسی ایک کام کے لیے بھیج دیا دوسرے آدمی کو کسی دوسرے کام کے لیے بھیج دیا یا یہ مشین یہاں چل رہی ہے اپنا کام کر رہی ہے ان دا مین ٹائم آپ نے اس کو کچھ اور کام کرنے کے لیے یعنی کوئی اور چیز خریدنے کے لیے بھیج دیا ہے ٹھیک ہے نا یہ اس طرح کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں دفتروں میں آپ نے دیکھا اکثر ہوتی ہیں گھروں کے اندر بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ آپ کوئی اچھی سویٹ ڈش بنا رہے ہیں تو سویٹ ڈش بنانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ دودھ چاہیے تو دودھ کی دکان اس طرف ہے آپ نے ایک چھوٹے بھائی کو ادھر بھیج دیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا لانا ہے چینی بھی لانی ہے چینی کی دکان اس طرف ہے تو چینی لانے کے لیے دوسری طرف بھیج دیا ہے تو دونوں ایکٹیویٹیز پیرل ہیں دونوں کو ہم نے ڈرا کر دیا مجھے ابھی پتہ نہیں ہے کہ سی کہاں جا کے ختم ہوگا اسی طریقے سے اب ہم نے اے بی اور سی کو ریپرزینٹ کر دیا ہے نیکسٹ ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں کہاں جاتی ہے نیکسٹ آپریشن ہمارے پاس ہے D E and F which follow B اس نے کہا ہے کہ ڈی بی ہے آپ کے پاس ای e بی ہے اور ایف بی ہے دے فالو بی ایک طریقہ کار تو یہ ڈی بنا دو ای e بنا دو ایف بنا دو ٹھیک ہے نا ایک طریقہ کار تو یہ ہو سکتا ہے کہ D E and F follow B لیکن ابھی اور انفارمیشن ہمارے پاس آئیں گی جو ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی کہاں جائے گا ای کہاں جائے گا ایف کہاں جائے گا لیکن یہاں اس اسٹیج پر ہمارے پاس اور کوئی انفارمیشن نہیں ہے صرف یہی انفارمیشن ہے کہ D E and F follow B یعنی کہ بی کے بعد بنا دیں آپ ایک کے بعد ایک بنا دیں یا پیلر بنا دیں کوئی اور انفارمیشن نہیں ہے آپ اگر پیلر بنا دیں گے تو بھی حق بجانب ہوں گے اور اگر تینوں سیکوینس میں بنا دیں گے تو بھی حق جانب ہوں گے کوئی غلطی نہیں ہوگی لیکن بعد کی جو انفارمیشن آئے گی اس کے بعد اس کو ہم ٹھیک کریں گے اور کریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے یا اگر غلطی کی ہے تو ریکٹیفائی کریں گے اور صحیح ہے تو اس کو ہم ریٹیفائی کر دیں گے تو یہ میں نے تین ایکٹیویٹی پیل بنا دی تین ایکٹیویٹی کیا بنا دی ڈی ای e اور ایف ڈی میں نے بنا دیا کہ جی تین اور پانچ نوٹ کے درمیان دی ڈی ایکٹیویٹی اور D operation is between three and five node اسی طریقے سے ہمارے پاس کیا ہے E is from three to four and F is three onward مجھے پتا نہیں کہاں جا رہا ہے ون اگین اس کو میں ریپیٹ کرتا ہوں اس کو دیکھ لیجیے گا یہ میرے پاس کیا ہے operation D E and F follow B یعنی بی کے بعد یہ ہمارے پاس تین ایکٹیویٹیز ہیں میں نے اس وقت پرزیوم کیا ہے اپنے ذہن کے اندر یہ تینوں کے تینوں پیلل ہیں اس طریقے سے میں نے ڈی ای اینڈ ایف کو ڈرا کر دیا اب آپ کا تھوڑا سا نیٹورک بنتا جا رہا ہے اس نیٹورک کے اندر A B C D E F F تک ہم پہنچ گئے ہیں ہم پانچ نوٹس تک بھی پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے پانچ نوٹس تک بھی پہنچ گئے ہیں اور ایف ایکٹیویٹی بھی کمپلیٹ کر لی ہے کہاں پہ کمپلیٹ ہوگی ایف کا ریزلٹ کہاں پہ جا رہا ہوگا مجھے پتا نہیں ہے ایف مثال کے طور سے کوئی مشین ہوگی کوئی چیز بنا رہی ہوگی اور وہ کہیں آگے جا کے استعمال ہوگا اس کے آپ ٹی وی بنا رہے ہیں مثال کے طور سے ٹی وی اسمبل کر رہے ہیں ایک پلانٹ لگا ہوا ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ پلاسٹک کے آئٹم ہیں ہو سکتا ہے اسکروز ہیں ہو سکتا ہے باڈی ہے ہو سکتا ہے اس کی ٹیوب ہے یہ ایف کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے ایف کوئی بھی ایک آپریشن ہو سکتی ہے تو جناب ہم نے ایف ایکٹیویٹی تک یا ایف آپریشن تک پہنچ گئے ہیں ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں اس کو دوبارہ سے کیا کیا ہے نا we started with A first operation then we took the next B and C تو یہ بی اور سی ہم نے بنائے اس کے بعد ہمارے پاس کیا آیا یہ سی ایکٹیویٹی پھر ہمارے پاس ڈی ایڈ ایف تو یہ ہم نے ڈی ایڈ ایف آپریشن ہم نے ریپرزینٹ کر دی نیٹورک پہ تو تھوڑا سا نیٹورک کو شکل اختیار کرنے لگ گیا ہے اب دیکھتے ہیں نیکسٹ ایکٹیویٹی ہمارے پاس کیا ہے جی نیکسٹ ایکٹیویٹی ہمارے پاس ہے جی فالوز ای یعنی ای e کے بعد آپ فورن جی بنا دیں یعنی جو جی آپریشن ہے وہ ای e کے بعد ہوگی اور جی آپریشن اس وقت تک اسٹارٹ نہیں ہو سکتی جب تک کہ ای e کمپلیٹ نہ ہو جائے صرف اتنی انفارمیشن دی ہوئی ہے اور کوئی انفارمیشن ہمارے پاس نہیں ہے کہ جب ای کمپلیٹ ہو جائے تو آپ جی شروع کر دیں اسی طریقے سے ہے نا کہ مثال کے طور سے گھر کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں کھانے کے ٹیبل پہ کھانا لگا ہوا ہے لیکن اتفاق سے روٹیاں نہیں ہیں ہم لوگ تو روٹی کھاتے ہیں نا کیا کرتے ہیں وہاں پہ کچن میں آپ کا کک لگا ہوگا یا خوش قسمت ہے تو امی روٹی پکا رہی ہوں گی جیسی پہلی روٹی آئے آپ کھانا شروع کر دیں اور ساری چیزیں تیار ہیں یہ چیز یہاں پہ کہیے G follow E as soon as is completed G کر دیں ٹھیک ہے جی آپریشن آپ فون کر دیں یہ ہم نے یہاں پہ ڈرا کرنی ہے جی بالکل ایسے ہی کیا نا میں نے کیا کیا ونس اگین جی آپریشن کس کے بعد آ گئی فورن ای e کے بعد آ گئی تو جناب آپ سکس نوٹ تک پہنچ گئے ہیں جی آپریشن آپ نے مکمل کر لی ہے یہاں تک دیکھتے ہیں ابھی نیٹ ورک مکمل نہیں ہوا لیکن کچھ شکل لے رہا ہے نیکسٹ اسٹیج ہے جناب ایچ فالوز ڈی وہ کہتا ہے اس کے بعد جی کے بعد ایچ ہے ایچ فالوز ڈی یہ ڈی کے بعد آنا ہے ایچ کو یہ خیال رکھیے گا ای e کے بعد نہیں آنا ہے ایچ کے بعد آنا ہے but it can not start till is complete یعنی ایچ کے اوپر دو ریسٹرکشن ہے ایک ریسٹرکشن تو یہ کہ ڈی کے بعد آئے گا یہ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب تک کہ ای e کمپلیٹ نہ ہو جائے اس سے پہلے آپ اس کو شروع نہیں کریں یعنی کہ کچھ نہ کچھ کمپونیٹ ایسے ہوں گے کچھ نہ کچھ آپریشن ایسی ہوں گی جو کہ ای e آپریشن کے اوپر ہوں ہوگی ٹھیک ہے نا تو یہ ہمارے پاس کیا چیز آ گئی H follows D but it can not start till E is complete یہ ہمارے پاس ہے یعنی کہ ہم نے اس وقت اس کو اسٹارٹ کرنا ہے ایچ کو جس وقت ڈی مکمل ہو جائے اور ای e مکمل ہو جائے تو یعنی کہ ڈی اور ای e کے ساتھ کہیں نہ کہیں اس کا لنک آئے گا یہ خیال رکھیے گا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیسے آتا ہے یہ دیکھیں اسی طریقے سے بنا جی بالکل ہم نے ایک نیا نوڈ انٹروڈیوس کیا سیون اور سیون اور فائیو کے درمیان جو ہمارے آپریشن ہے جس آپریشن از کال ایچ اور فور اور فائیو کے درمیان بھی آپریشن جو ہمارے پاس ہے وہ بھی یہی ہے کون سی آپریشن یعنی کہ یہ انشور کر رہا ہے کہ ایچ اس وقت تک اسٹارٹ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ای e بھی ہمارا مکمل نہیں ہو جائے تو یعنی فور سے بھی انپٹ آ رہی ہے یہ جو نوٹ فائیو ہے اس کے دو جگہ سے ان پٹ آ رہی ہے ایک نوٹ ہمارے پاس فور ہے اور ایک نوٹ ہمارے پاس تھری ہے ٹھیک ہے نا یعنی three to five is operation D and similarly three to four is operation E and four to five is a input from E تو یا ہم ایچ تک پہنچ گئے ہیں نوٹ سیون تک پہنچ گئے ہیں تو ہم نے ایچ کو بھی کور کر لیا ہے ٹھیک ہے جناب اے کو ہم نے دیکھ لیا بی کو دیکھ لیا C D E F G H تک ہم آ گئے ہم نے این تک جانا ہے آگے ابھی اور اسٹیپس ہیں اس کو دیکھتے ہیں لیکن یہاں تک میرا خیال میں آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے پہلی آپریشن اے تھی اے کے بعد کیا چیز ہے ہمارے پاس بی آپریشن ہے اور اس کے بعد سی ہے اس کے بعد ڈی ہے دین ای e ہے دین ایف ہے دین جی ہے ایک دفعہ پھر کر لیں تاکہ آپ کو شیورٹی ہو جائے کوئی کنفیوژن نہ مچے اے بی اس کے ساتھ C then D F then G after G we have H H has got direct bearing from E تو وہ بھی آپ کے پاس کمپلیٹ ہو گیا نیکسٹ آپریشن از واٹ یہ کہتا ہے آئی اینڈ جے سکسیڈ جی یعنی جی کے بعد آئی اور جے ہیں نا اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی اینڈ جے پرسیڈ جی ٹھیک ہے I and J six G G I and J یعنی آئی اور جے جی کے بعد ہے جی آئی اور جے سے پہلے ہیں تو اب اس کو ہم نے ڈرا کرنا ہے جی کے بعد دیکھنا ہے کہ کس طرح سے کس جگہ پر یہ ملتی ہیں یہ دیکھیں میں نے آئی اور جے یہاں پر یوں بنا دیا اب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جھگڑا کر سکتے ہیں کہ جی یہ آپ سے کس نے کہا تھا آئی وہاں پہ بنانے کے لیے آپ کو آئی وہاں تو بنانا نہیں چاہیے جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ مجھے وہاں پہ ڈرا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن میں نے کیوں کیا اس کی جسٹیفیکیشن میں ابھی آپ کو دیتا ہوں لیکن تھوڑی سی دیر کے لیے دیکھ لیں کہ میں نے جے ڈرا کر دیا ہے جے کہاں پر ہے سکس اور ایٹ نوٹ کے درمیان ہے J is the operation between the node six and eight یہ اس آر کے اوپر ہے جو سکس اور ایٹ کو ملاتی ہے لیکن سکس اور سیون کے لیے میں نے آئی لکھا ہے تو یہ دیکھیں وہ کنڈیشن تو سیٹسفائی کرتا ہے نا کہ آئی جو ہے وہ جی کے بعد ہے یا جی جو ہے آئی سے پہلے ہے ٹھیک ہے نا یہاں تک یہ لکھا دیکھیں ایف اینڈ جے کے ایف جے کے اب ہمارے پاس کیا چیز ہے کے آئے گا کے کیسے آئے گا ہمارے پاس یہ ہمارے پاس سمپل سی چیز یہ کہ دیکھیں ایف بھی پیچھے ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا چیز ہے جے بھی پیچھے ہے اب کے کے اندر جو پٹ آیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے ایف سے آیا ہے اور کے کے اندر ہی جو پٹ آیا ہے وہ جے سے آیا ہے we have the input short from J and F ان کے تو ہمارے پاس کے تک کمپلیٹ ہو گئی سارے آپریشن ہم نے کر لیا A B C D E F G H I J K ابھی دو چیزیں میں نے شیورٹی نہیں ہے مجھ کو مجھے آپ کو بتانا ہے سیٹسفائی کرنا ہے کہ آئی کہاں سے آ گیا اور یہ ایف کہاں سے آ گیا یہ اس وقت جو میں نے ایف لکھا تھا وہ چھوڑ دیا تھا تو یہاں پر ہمارے پاس کے ایکٹیویٹی کے اندر اس کا ان پٹ چاہیے یعنی کے کی آپریشن اس وقت تک شروع نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایف کمپلیٹ نہ ہو یعنی کہ وہ ایکٹیویٹی جو ہمارے پاس تھری اور ایٹ کے درمیان ہو تو جناب ابھی یہ نیٹ ورک کچھ شکل اختیار کرتا جا رہا ہے کچھ شکل بنتی جا رہی ہے یہ ہمیں ہماری خوش قسمتی کہ ہم نے پہلے یہ ایگزامپل کر لی تھی گو کہ ہم نے کروڈلی کی تھی لیکن ہمارے ذہن میں ایک پکچر ہے کہ ہم نے کہاں کہاں تک لے کے جانا ہے اور اس میں یہ آسانی ہو رہی ہے لیکن جس وقت آپ ڈرا کریں گے تو دیر مائٹ بھی اے پاسبلٹی کہ آپ نے دو تین دفعہ ٹرائی کرنی ایک دفعہ نیٹ آپ نیٹ ورک بنا رہے ہوں گے تو آپ نے سیون یہاں نوٹ بنایا تو معلوم ہوا کہ سیون کو تو کہیں اور سیٹ اپ کرنا تھا تو آپ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ کاپی اور پینسل رکھ لیں گے پینسل میں آپ تھوڑا سا رب وغیرہ کر سکتے ہیں جس کو نیٹ ورک بنا رہے ہو اور میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اس کے آج کل سافٹ ویئر تو آ گئے لیکن یہ جو نیٹ ورک وغیرہ بنانے ہیں یہ نیٹ ورک اپنی ذہن سے بنانے پڑیں گے اس کے لیے آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی جب تک کہ آپ پریکٹس نہیں کریں گے تو یہ آپ نیٹ ورک خود ڈرا نہیں کر سکتے اس میں کافی دفعہ غلطیاں ہوں گی کہ کوئی ایک آدھ نیٹ ورک صحیح نہیں بنے گا وہ کنڈیشن جو ساری دی ہوئی وہ سیٹسفائی نہیں کر رہا ہوگا تو کوئی بات نہیں ہٹ اینڈ ٹرائل سے کر لیں جب پریکٹس ہو جائے گی تو آپ بڑے ماسٹر ہو جائیں گے فوراً نیٹ ورک ڈرا کر سکیں گے لیکن سب میں سے امپورٹنٹ چیز جو میں امفیسائز کرنا چاہتا ہوں کہ آرڈر کو چینج نہیں کرنا ہے اگر ایک کسی جگہ پہ بھی آرڈر گڑبڑ ہو گیا تو ساری چیزیں گڑبڑ ہو جائیں گی اس کو اسی سیکوینس کے اندر جہاں پہ وہ پریسیڈنس موجود ہے اسی کو فالو کرنا ہے کہ سکسیڈنگ ایکٹیویٹیز کون سی ہیں اور پریسیڈنگ ایکٹیویٹیز کون سی ہے اس کو ڈیفینیٹلی میک شیور کرنا ہے جناب تھوڑی سی باتیں رہ گئی ہیں کے تک پہنچ گئے ہیں ایل ایم این تک لے کے جانا ہے تو ہم دیکھتے ہیں آگے ایکٹیویٹی کیا ہے ابھی جو ہم نے کہا ہے لاسٹ ایکٹیویٹی تھی لاسٹ آپریشن تھی ہمارے پاس ایف اینڈ جے پرسیڈ کے یعنی کے سے پہلے جے ہے اور کے سے پہلے ایف ہے اس کو اگر آپ پھر دیکھنا چاہیں تو پھر دیکھ لیں کے کو میں نے ہٹایا تو ہم نے کیا کیا اس طریقے سے دیکھیں اب یہ کے ہمارے پاس آ گیا نیکسٹ ایکٹیویٹی یہاں پہ لکھا ہے H and I precede L یعنی ایل سے پہلے ایچ بی ہے اور ایل سے پہلے آئی بی ہے یعنی کہ ایلک ایکٹیویٹی اس وقت تک پرفارم نہیں کی جا سکتی ہے یہ آپریشن اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایچ اور آئی آپریشن کمپلیٹ نہ ہو جائیں ٹھیک ہے نا یہاں تک یہ دیا ہوا ہے ڈیٹا ہے اس کو ہم نے انشور کرنا ہے اور اگر یہ انشور نہیں کریں گے تو ہمارے پاس مسئلے مسائل آ سکتے ہیں H and I precedes L اور L succeeds H and I یہ دیکھیں میں نے ایل بنا دیا سیون ٹو نائن نوٹس میں یہ ایچ کے بعد بھی آ رہا ہے اور آئی کے بعد بھی آ رہا ہے اب آپ دیکھیں کہ اس لیے میں نے یہاں پر آئی ڈرا کیا تھا کہ آئی کو اگر میں چھوڑ بھی سکتا تھا تو یہاں پر کسی وقت آ کے وہ کمبائن ہو جاتا ٹھیک ہے اگر وہ کمبائن نہ ہوتا آپ نے کوئی سیون ڈیش نوٹ ایک نیا بناتے تو آپ کو کیا کرتے ڈمی ایکٹیویٹی کے ذریعے اس کو کنیکٹ کرنا ہوتا ٹھیک ہے آپ آئی ایکٹیویٹی الگ آئسولیشن میں بنا سکتے تھے لیکن اس کو یہاں پر سیون نوٹ کے ساتھ یا ایلس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہوتا آپ کو تو جناب ایل تک پہنچ گئے اب ہمارے پاس کے کے بعد کی ایکٹیویٹی دیکھنی ہے ایل کے بعد کی ایکٹیویٹی دیکھنی ہے سی کے بعد کی ایکٹیویٹی دیکھنی ہے یعنی تین ایکٹیویٹیز فردر جانی ہے اور الٹیمیٹلی ایک نوڈ این ہوگا terminus node final node end node ایک ہی ہوگا کہ وہاں پر آپ پہنچ کیسے پہنچیں گے کہاں پہ پہنچیں گے اس کے بعد یہ ایم سکسیز ایل اینڈ کے آپ کے پاس جو ایل اور کے ہے اس کے بعد جو آپریشن ہے وہ ایم ہے اس کے بعد جو آپریشن ہے وہ کیا ہے ایم ہے تو یہ جناب ہم نے ایم یہاں پر ڈرا کر دیا اب ایم سے پہلے کیا ہے ایم سے پہلے ایکٹیویٹیز ایل ہے ایم سے پہلے ایکٹیویٹی کے ہے اینڈ الٹیمیٹلی ہمارے پاس کیا ہے اس میں لکھا تھا ہمارے پاس کہ the last operation N succeed M and C ابھی جو سی آپ کے پاس یہاں پہ کنیکٹ ہوا ہے وہ اس لیے کنیکٹ ہوا ہے کہ جو لاسٹ آپریشن ہمارے پاس ہے وہ کون سی ہے این ہے تو یہ ہمارے پاس این آپریشن لاسٹ ہو گئی اب یہ لاسٹ آپریشن کیا ہو سکتی ہے مثال کے طور سے پیکیجنگ ہو سکتی ہے آپ نے ٹی وی بنا لیا اب آپ نے بکسوں کے اندر بند کرنا ہے تو یہ جو سی ایکٹیویٹی اتنی دیر سے ہینگ کر رہی تھی الگ پڑی ہوئی تھی آئسولیشن میں یہ شاید آپ نے ڈبے بنا کے کہیں رکھ لیے تھے جو اب آج ضرورت پڑ رہی ہے تاکہ ٹی وی اس کے اندر پیک ہو اور اس کے بعد شپ کر دیں تو لاسٹ آپریشن آپ کے پاس این آ گئی یہ ہم نے اب نیٹورک بنا لیا ہمارے پاس ڈیٹا تھا ہمارے پاس انفارمیشن تھی ہمارے پاس آپریشن دی ہوئی تھی ہمارے پاس series of activity sequence of activities دی ہوئی تھی تو ہم نے کیا کیا ایک نیٹ ورک ڈرا کر لیا جب نیٹ ورک ڈرا کر لیا تو ہم نے اس کے بعد کیا معلوم کرنا ہے کچھ فلورس معلوم کرنے ہیں کچھ ٹائمس معلوم کرنے ہیں ہم نے چار پانچ ٹائمس ڈیفائن کیے تھے ڈیوریشن کے ساتھ ساتھ فور مور ٹائمس ہم نے ڈیفائن کیے تھے تو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں کیسے ڈیفائن کیے تھے فلورس کیسے ڈیفائن کیے تھے اور کیسے ان کو فلورس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے تو ہم یہ اسٹارٹ کرتے ہیں ٹائم تھوڑا جلدی جلدی کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے پاس یہ ٹائم تھا سب سے پہلے ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم وہ time earliest possible time at which an activity can start and is given by the the earliest time of tail event یعنی کہ وہ ٹائم جو ٹیل ایونٹ پہ ہے سب سے پہلے کہ ایکٹیویٹی کون سی کتنی جلدی ہم اسٹارٹ کر سکتے ہیں تو it is given by this one تو آپ کے پاس جو ہوتا ہے نا اسی طریقے سے کسی بھی ایکٹیویٹی کو اسی طرح سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے جس میں ایک نوٹ ون ہے دوسرا نوٹ ٹو ہے اس کے درمیان آرک ہے آرک کے اوپر ہم نے ڈیوریشن لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا تو ہمارے پاس ٹوٹل پانچ ٹائمس ہوتے ہیں ایک earliest start time earliest finish time latest start time latest finish time اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیوریشن تو یہ پانچ ٹائمس ٹوٹل ہوتے ہیں تو ہم نے یہ کیا بتایا آپ کو ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم یہ ہمیشہ ٹیل ایونٹ سے پتہ چلتا ہے تو ٹیل ایونٹ یہاں پہ ون ہے تو جو بھی اس پہ ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم ہوگا یہاں پر لکھا جائے گا اس کے بعد ارلیسٹ فنش ٹائم یہ کیا ہے earliest possible time at which an activity can finish and is given by adding the duration time to the earliest start time یعنی جو ابھی آپ نے ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم نکالا تھا جو بھی کیلکولیٹ کیا تھا جو بھی اویلیبل تھا وہاں پر نوٹ ون پہ اس کے اندر آپ ڈیوریشن کو ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس ارلیسٹ فنش ٹائم آ جائے گا کیا کرنا ہے ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم کے اندر آپ نے ڈیوریشن کو ایڈ کر دینا ہے تو آپ کے پاس ارلیسٹ فنش ٹائم آ جائے گا تو آپ کے پاس وہ جو ارلیسٹ فنش ٹائم کہاں لکھیں گے یہ ہیڈ ایونٹ پہ ٹو پہ لکھیں گے اور وہ کیا ہوگا that will be earliest start time at tail event plus the duration which is seven will give you the answer on the head event head node two اس کے اوپر آپ کے پاس ارلیسٹ فنش ٹائم آ جائے گا اس ایکٹیویٹی کو کتنی جلدی اسٹارٹ کر سکتے ہیں اور کتنی جلدی اس کو مکمل کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد لیٹسٹ فنش ٹائم ہے latest time latest event time of the head event اب ہیڈ ایونٹ پہ دیکھنا ہے کہ لیٹسٹ فنش ٹائم یہ کتنا کر سکتے ہیں یہ جو چیزیں جو ابھی میں نے پہلے بتائی تھی یہ نیچے سے جائیں گی یعنی جسے کہتے ہیں فارورڈ پاس اور یہ جو چیز آئیں گی یہ بیکورڈ پاس سے آپ کے پاس آئے گا اور یہ کیسے اسٹارٹ کریں گے کہ اگر ٹو پہ آپ کے پاس لیٹسٹ ٹائم اویلیبل ہے تو آپ ون بھی معلوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو finish is latest finish time of that activity یعنی یہ جو ایکٹیویٹی آپ کے پاس ون ٹو ٹو دی ہوئی ہے یہ کتنی دیر میں میکسیمم ختم کر سکتے ہیں آپ کے پاس کتنا الاویبل ٹائم موجود ہے پھر لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم یہ بڑی آسان سی اور اہم سی چیز ہے کہ یار ٹھیک ہے کتنی دیر کے بعد ہم شروع کر سکتے ہیں تھوڑی سستی آئی ہوئی ہے لیکن کتنی دیر کے بعد ہم اس کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر اس ٹائم کے بعد آپ نے اسٹارٹ کی تو آپ کے پاس ڈیوریشن مکمل نہیں ہوگی کمپلیٹ نہیں کر سکیں گے latest possible time by which activity start and is given by subtracting the duration time from the latest finish time جب لیٹسٹ فنش ٹائم آپ کے پاس ہے اس میں سے ڈیوریشن کو مائنس کر دیں تو آپ کے پاس لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم آ جائے گا ٹھیک ہے تو لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم آپ کے پاس آ جائے گا جو ون نوٹ کے نیچے لکھا جائے گا یہ ہمارے پاس ایگزامپل تھی اس ایگزامپل کو ہم نے لیا تھا یہ ہمارے پاس ایگزامپل ہے جس کے اندر ایکٹیویٹیز ہے جس کے اندر آپریشن ہے آپ کے پاس کتنے ہیں ٹوٹل آٹھ نوڈ ہیں اس کے اندر کچھ آرٹس ہیں ان کی ڈیوریشنس وغیرہ دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا ان کی ڈیوریشنس کیا دی ہوئی ہے مثال کے طور سے ایکٹیویٹی ون ٹو ٹو ہے اس کی ڈیوریشن ون ہے پھر اسی طریقے سے ایکٹیویٹی ٹو ٹو فائیو ہے اس کی ڈیوریشن آپ کے پاس ٹو دی ہوئی ہے یہ ڈیٹا آپ کے پاس دیا ہوا ہے جب ڈیٹا دیا ہوا ہے تو پھر آگے کیا کرنا ہے آپ نے اس میں ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم معلوم کرنا ہے ارلیسٹ فنش ٹائم معلوم کرنا ہے لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم معلوم کرنا ہے لیٹسٹ فنش ٹائم معلوم کرنا ہے اب مثال کے طور سے آپ کے پاس نوڈ ون ہے آپ آج ہی اسٹارٹ کر سکتے ہیں ابھی کر سکتے ہیں اسی وقت کر سکتے ہیں تو it can start immediately early start time is zero ٹھیک ہے ہمیشہ کسی بھی ایکٹیویٹی کا start time early start time zero ہوگا اینڈ ٹائم تو مجھے پتا نہیں کیا ہوگا لیکن اسٹارٹ ٹائم ہمارے پاس زیرو آئے گا تو ہم نے کیا کیا تھا آپ کو لاسٹ ٹائم یہ ساری چیزیں کیلکولیٹ کر کے بتا دی تھی جیسے ہمارے پاس ایکٹیویٹی ون ٹو ٹو ہے اس کے اندر ارلی اسٹارٹ ٹائم زیرو ہے اور ارلی فنش ٹائم ہمارے پاس ون ہے اسی طریقے سے لیٹسٹ فنش ٹائم ہمارے پاس کا ٹین ہے یہ چیزیں جو تھی میں نے ساری کیلکولیٹ کر دی تھی شاید آپ کی سمجھ میں نہیں آئی تھی اب اس کو اسٹیپ بائی اسٹپ میں کیلکولیٹ کرتا ہوں اور دیکھیے گا کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے نا let start once again with clean slate صاف بالکل اسکرین سے اسٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس یہ تین ایکٹیویٹیز ہے one one one two two two two four and three یعنی تین ایکٹیویٹیز ہے پیرل اسٹارٹ کی جا سکتی ہے اسی وقت ابھی ون ٹو ٹو کی ڈیوریشن ون ہے ون ٹو فور کی ڈیوریشن سکس ہے ون ٹو تھری کی ڈیوریشن جو ہمارے پاس ایٹ ہے یعنی کہ تین ایکٹیویٹیز ہیں these three activities are parallel which can be started now simultaneously تینوں ابھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں اب پہلی ون ٹو ٹو ایکٹیویٹی جو ہے آپ کے پاس جو کمپلیٹ ہوگی وہ کتنی دیر کے بعد ہوگی ایک دن کے بعد one to four activity six کے بعد one to three activities eight days کے بعد تو یہ تو آپ کو یہاں سے نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اب اس میں ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں ہمارے پاس کیا چیز ہے ہم نے کیلکولیٹ کر لیا ارلیسٹ آر ٹائم سب سے پہلے نوڈ ون کا نوڈ ون پہ لکھا zero activity one two two کا ہمارے پاس earliest start time is zero اور اسی طریقے سے earliest finish time is one کیونکہ ون ڈے تو ہوتے نا اسی طریقے سے earliest start of the activity one two four is zero earliest finish time is 6 یعنی کہ کوئی بھی ایکٹیویٹی جو فور نوٹ کے بیان ہوگی یا ایکٹیویٹی ون ٹو فور کے بعد ہوگی سکس ڈیز سے پہلے آپ اسٹارٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا یعنی اس کی کمپلیشن ٹائم یہ ہے earliest completion time is six days six days کے بعد ہی کوئی چیز کمٹ کیجیے گا سکس ڈیز سے پہلے کمٹ نہ کیجیے گا ٹھیک ہے نا تو آپ کو پتا چل گیا کہ جی اب جو بھی ایکٹیویٹی ون ٹو تھری کے بعد ہوگی وہ ایٹ ڈیز کے بعد ہوگی یعنی جو بھی ایکٹیویٹی اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو آپ ویٹ کر لیں آپ کے پاس ٹائم ہے آپ سوچ لیں کیونکہ ون ٹو تھری کمپلیٹ ہوگا ایٹ ڈیز میں تو پھر کچھ آگے کر سکتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ چلیں نیکسٹ اسٹیپ میں ہمارے پاس کیا چیز ہے جو ہمارے پاس نوٹ آیا فائیو آیا ایکٹیویٹی ہمارے پاس ٹو ٹو فائیو آئی اور ایکٹیویٹی ہمارے پاس فور ٹو فائیو آئی اب یہ فائیو کے بیونڈ کوئی بھی کام ہوگا کوئی بھی کام ہوگا اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوگا جس وقت کی two two five activity complete نہ ہو جائے اور four two five activity complete نہ ہو جائے نا you can not go beyond node five complete the operation four two five and the operation two two five اب دیکھنا ہے کہ آپریشن ٹو ٹو فائیو میں کتنا ٹائم لگے گا اور فور ٹو فائیو میں کتنا ٹائم لگے گا ہمارے پاس یہ دیا ہوا ہے اس سے پہلے کہ ون ٹو ٹو ہمارے پاس ارلیسٹ کمپلیشن ٹائم جو ہے ون ہے ون ٹو فور میں ارلیسٹ کمپلیشن ٹائم سکس ہے اینڈ فور ٹو فائیو کی ڈیوریشن ہمارے پاس فائیو ہے تو یہ فائیو ہے ہم نے لینا ہے میکسیمم آف دا ٹائم یعنی کہ جو بھی لانگیسٹ پاتھ سے آپ آ رہے ہیں وہ میکسیمم لینا ہے یعنی آپ ڈیوریشن دیکھیں ون ٹو ٹو کی ڈیوریشن ون ہے اور ٹو ٹو فائیو کی ڈیوریشن ٹو ہے تو ٹوٹل ہمارے پاس کیا ہے ٹو پلس ون تھری یعنی کہ ون ٹو فائیو آپ پوری ایکٹیویٹیز کو کمپلیٹ کر لیں گے تھری ڈیز میں لیکن اس کے برعکس جو آپ کے پاس ہے one two four and five تو آپ کے ون ٹو فور کی ڈیوریشن ہمارے پاس سکس ہے اور فور ٹو فائیو کی ڈیوریشن ہمارے پاس فائیو ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس ڈیوریشن کم سے کم الیون ہے یعنی anything beyond five can not be started before eleven days یعنی الیون ڈیز کمپلیٹ ہوں گے تو پھر فائیو کے بعد کی ایکٹیویٹی کوئی شروع ہوگی یعنی کہ latest completion time of the activities up to node five is what جی بالکل صحیح اس کا الیون آپ کے پاس آ گیا یعنی کہ فور ٹو فائیو یا ٹو ٹو فائیو جو جی ایکٹیویٹی ہے اس کا لیٹسٹ فنش ٹائم جو آ گیا آپ کے پاس کیا آ گیا الیون آ گیا تو اب یہاں تک جو ڈیوریشن آپ کے پاس آئی ساری ایکٹیویٹیز گیارہ دن کے اندر آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں ساری ایکٹیویٹیز کمپلیٹ ہو جائیں گی ون ٹو تھری بھی ہو سکتی ہے ون ٹو فور بھی ہو سکتی ہے ون ٹو ٹو ہو سکتی ہے ٹو ٹو فائیو بھی ہو سکتی ہے آگے چلیں جناب نیکسٹ ایکٹیویٹی ہمارے پاس کون سی ہے تھری ٹو سکس ہے فور ٹو سکس ہے تھری ٹو سکس کی ڈیوریشن ہمارے پاس فائیو ہے اینڈ فور ٹو سکس کی ڈیوریشن ہمارے پاس نائن ہے تو اب دیکھنا ہے کہ سکس کے اندر جو ان پٹ آ رہا ہے وہ فور سے بھی آ رہا ہے سکس کے اندر جو ان پٹ ہے تھری بھی آ رہا ہے تھری سے بھی آ رہا ہے تو اگر تھری کا جو پاتھ لیں گے تھری کے اندر ہمارے پاس ایز ٹو ایٹ دیا ہوا ہے اس کے اندر ڈیوریشن پانچ ایڈ کریں گے تو تھرٹین ہو جائے گا لیکن جو ہمارے پاس فور نوٹ پہ ای e دیا ہوا ہے سکس ہے سکس کے اندر نائن ہم ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس ففٹین آ جائے گا ففٹین اور تھرٹین میں سے جو بھی میکسیمم ہوگا ہم وہ لے لیں گے آبویسلی ففٹین از میکسیمم تو ہمارے پاس اس ایکٹیویٹی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے لیٹسٹ ففٹین آ گیا تو ایز اکول ٹو ففٹین یعنی ففٹین ڈیز میں ابھی تک ساری ایکٹیویٹیز جو ہے ہم مکمل کر سکیں گے اس میں ساری چیزیں شامل ہو گئی تو یہ ففٹین کہاں سے آیا fifteen is the maximum of nine plus six and five plus eight nine کہاں سے آیا ایکٹیویٹی فور ٹو سکس اور سکس کہاں سے آیا activity one two four similarly one two three کی ڈیوریشن ایٹ ہے اور تھری ٹو سکس کی ڈیوریشن ہمارے پاس فائیو ہے تو ان دونوں کو ایڈ کر کے ہمارے پاس میکسیمم آ گیا پیچھے جانے کی ضرورت نہیں اسی نوٹ پہ دیکھ لیں اس سے پریسیڈنگ نوٹ جو ہے سکس سے پہلے تھری کو دیکھ لیں اور سکس سے پہلے جو ہے نا فور کو دیکھ لیں نیکسٹ ہمارے پاس سیون ہے اس کے اندر ہمارے پاس تین ایکٹیویٹیز ہیں دو ریگولر ایکٹیویٹیز ہیں ایک ڈمی ایکٹیویٹی ہے تو اس کے اندر ہم دیکھیں گے ہمارے پاس سیون سے پہلے کہاں ان پٹ ہے فائیو ہے اور سیون سے پہلے جو نوٹ ہے ہمارے پاس فور ہے تو نوٹ فائیو پہ جو ہمارے پاس ایز اکل ٹو الیون ہے الیون کے اندر ہم تھری ایڈ کریں گے فورٹین آ جائے گا نوٹ فور پہ ہمارے پاس ایز اکل ٹو سکس ہے اس کے اندر فور ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس ٹین آ جائے گا ہم نے کیا کرنا ہے میکسیمم آف کیا جائے گا ففٹین آ جائے گا یعنی کہ یہ ابھی تک ایک طرح کا کمپلیٹ نیٹورک بن گیا ہے اس کے اندر جو ڈیوریشن آپ کے پاس کتنی ہوئی میکسیمم ففٹین ڈیز پہ ارلیسٹ فنش ٹائم آپ کے پاس آ جائے گا then the next is eight is the last one اور ایٹ کے اندر سیون ایٹ کی ڈیوریشن ہمارے پاس سکس ہے سکس ٹو ایٹ کی ڈیوریشن ہمارے پاس فور ہے سکس ٹو ایٹ کی ڈیوریشن ہمارے پاس فور ہے تو ٹوٹل یہاں پہ کیلکولیٹ کریں تو ہمارے پاس is equal to twenty one آ گیا تو جناب یہ ٹوٹل پروجیکٹ جو ہمارے پاس اکیس دن میں مکمل ہو جائے گا ہم اس کو جو ختم کر سکتے ہیں وہ کب ٹوینٹی ون ڈیز میں ارلیسٹ فنش ہم کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ٹوٹل ہم نے کیا اس سے اگر ہم کم کرنا چاہیں گے تو ہم اس پہ کم نہیں کر سکتے اس کے زیادہ تو ہم کر سکتے ہیں کیونکہ ڈیوریشن ہم بڑھا لیں لیکن 21 ون ڈیز سے اس کو مکمل نہیں کرتا اگر 21 ون ڈیز سے آپ سے کوئی کہے کہ اس سے پہلے مکمل کر لیں تو آپ مکمل نہیں کر سکیں گے اب اس کے بعد آ جائیں سارے کے سارے ایل کیلکولیٹ کریں کہ ہمارے پاس کیا ہے تو ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارے پاس کی ڈیوریشن جو ہے ٹوینٹی ون ڈیز ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے بیک ٹریک کر کے ہم کتنی دیر میں لیٹسٹ کتنی دیر میں کتنی ایکٹیویٹیز کو ہم کمپلیٹ کریں ہم واپس جائیں گے پہلے تو یہاں پہ ایڈ کرتے جائیں گے اور میکسیمم لیتے جائیں گے اسی طریقے سے ہم نے کیا کرنا ہے واپس جانا ہے واپس میں سپریٹ کرنا ہے اور وہاں پہ منیمم لیتے چلے جانا ہے جی اسٹارٹ کرتے ہیں لاسٹ میں کیا کریں آپ جو is equal to twenty one لکھا ہوا ہے تو اسی طریقے سے نیچے L is equal to twenty one بھی لکھ لیں آپ سپوز کریں کہ لیٹسٹ ہم اکیس دن میں کریں اور پیچھے دیکھتے ہیں ہمارے پاس کتنی گنجائش موجود ہے تو اب دیکھتے جائیں ایٹ سے پہلے ہمارے پاس کیا آیا L is equal to fifteen کس کے لیے نوٹ سیون پہ نوٹ سیون پہ کیسا آیا ٹوینٹی ون میں سے ہم نے وہ ڈیوریشن سبٹریکٹ کی ہمارے پاس یہ ففٹین آ گیا اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج میں ہمارے پاس سکس کے اوپر L is equal to fifteen کیسے آ گیا کہ ٹوینٹی ون میں سے آپ نے کیا کیا فور کو سبٹریکٹ کیا تو سیونٹین آئے گا لیکن سیون نوٹ سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس ففٹین آلریڈی موجود ہے تو ہم نے سیونٹین اور ففٹین کا منیمم لیتے ہیں یہ یہ آپ آپ کے کے پاس پاس آیا آیا پھر نیکسٹ نوٹ پہ کیسے آیا کہ آپ کے پاس is equal to fifteen seven node پہ لکھا ہوا تھا اور ففٹین میں سے ڈیوریشن تھری سپریٹ کر دیں تو آپ کے پاس ٹویلو آ جائے گا دین نیکسٹ اسٹیپ پہ آپ کے پاس فورتھ نوٹ پہ از اکول ٹو سکس آیا یہ آپ کے پاس کیسے آیا اس میں سے آپ نے تین جگہ سے دیکھنا ہوگا اور تینوں میں سے ایک منیمم جو ہوگا وہ لینا پڑے گا اگر دیکھیں نوٹ 5 پہ آپ کے پاس ایلیجیبل ٹو ٹویلو ہے 12 میں سے 5 سبٹریکٹ کریں ڈیوریشن جو ہے آپ کے پاس 4 ٹو 5 ایکٹیویٹی کی ہے تو آپ کے پاس 7 آئے گا لیکن 7 نوٹ پہ آپ کے پاس ایلیجیبل ٹو ففٹین دیا ہوا ہے 15 میں سے آپ 4 سبٹریکٹ کریں گے تو آپ کے پاس 11 آ جائے گا نوٹ 6 پہ سے اگر آپ سبٹریکٹ کریں گے نائن تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا نوٹ سکس میں آپ کے پاس ہے 15 مائنس نائن از تو آپ نے ایل ٹو سکس لے لیا اسی طریقے سے مائنس کریں گے آپ کے پاس نوٹ ٹو پہ ایل ٹو ٹین آ جائے گا اور نوٹ تھری پہ بھی ایزیکل ٹو ٹین اور نوٹ ون پہ آپ کے پاس کیا آ گیا ایزیکل ٹو زیرو آ گیا ٹھیک ہے جناب تو یہ ہم نے کیلکولیٹ کیا ایل جو کیلکولیٹ کرتے ہیں مائنس کرتے جاتے ہیں اور منیمم لیتے جاتے ہیں جب آپ ای e کیلکولیٹ کرتے جاتے ہیں تو آپ ایڈ کرتے جاتے ہیں اور اس نوٹ سے جو پریسیڈنگ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اور اس میں میکسیمم لیتے ہیں جب فارورڈ جاتے ہیں تو آپ نے لانگیسٹ پاتھ لینا ہوتا ہے جب یہاں آتے ہیں تو آپ نے منیمم شارٹیسٹ پاتھ لینا ہوتا ہے کیونکہ آپ یہاں پہ لیٹسٹ فنش کی بات کرتے ہیں لیٹسٹ اسٹارٹ کی بات کرتے ہیں وہاں پہ ارلیسٹ فنش کی کی بات بات کرتے کرتے ہیں ہیں ٹھیک ہے جناب تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز تھی ٹھیک ہے اسی کو دوبارہ سے میں اسٹیپ بائی اسٹپ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ایک ایکٹیویٹی کے بعد دوسری ایکٹیویٹی پہلے آپ نے سارے ای e کیلکولیٹ کر لیے اب ایل کیلکولیٹ کر لیں اینڈ سو سو آن فورتھ یہ آپ کے پاس لاسٹ آ گیا اب ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ فلورس ہیں ٹھیک ہے فلورس وغیرہ کیا ہیں ہم نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا فلورس کے بارے میں تین طرح کے فلورس ہوتے ہیں ایک ٹوٹل فلورس ہوتا ہے ایک ٹوٹل فلور ہوتا ہے ایک اس کے بعد فری فلور ہوتا ہے اور ایک انڈیپینڈنٹ فلور ہوتا ہے ان تینوں کے ڈفرینٹ فارمولے ہیں وہ میں فارمولے آپ کو بتاتا ہوں اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان فارمولوں کو دیکھنے غور سے اور یاد کرنے کی کوشش کریں کہ یہ کافی زیادہ استعمال ہوں گے نیکسٹ ٹائم میں جو ایگزامپل لوں گا ایکسرسائز لوں گا وہ انہیں کے بارے میں ہوگی تو سب سے پہلے ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ فلوٹ ہے انڈیپینڈنٹ فلوٹ کو ہم نے کیسے ڈیفائن کیا تھا time by which an activity can expand without affecting subsequent اور پریویس ایکٹیویٹی ٹھیک ہے نا یہ بات کرتا ہے سبسیکوینٹ ایکٹیویٹی اور پریویس ایکٹیویٹی یعنی سب کو یہ دیکھ رہا ہوتا ہے یہ کون سا فلوٹ کہلاتا ہے انڈیپینڈنٹ فلوٹ اور اس کی ڈیفینیشن ہے اس کا فارمولا ہے I is equal to J E minus I E minus D اور میں نے بتایا تھا کہ آئی اور جے نوڈ ہیں اس میں ای یہاں پہ ہوتا ہے اور ایل کہاں پہ ہوتا ہے ارلی ٹائم اور ٹائم کی بات ہوتی ہے یہاں پہ اور اگر یہ آئی کی قیمت نگیٹو آ جائے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں زیرو لے لیتے ہیں یہ ہم نے ڈیفائن کیا تھا انڈیپینڈنٹ فلوٹ اس کے بعد ہم نے فری فلوٹ بتایا تھا F is equal to J E minus I E minus D تو جناب آج کا لیکچر یہیں پہ مکمل کرتے ہیں جس میں ہم نے آج کیا کیا کوئی نئی خاص بات نہیں کی پرانے جو چیزیں ہم نے آپ کو بتائی تھی جس میں ہم نے ٹائمس کی بات کی تھی جس کے اندر ہم نے ڈرائنگ کی بات کی تھی جس میں ہم نے نیٹ ورک کی بات کی تھی وہی دوبارہ سے کیا ایک ایگزامپل لی جس کے اندر ہم نے ڈرا کیا مختلف آپریشن تھی ان کو ہم نے ڈرا کیا اس کے بعد ہم نے earliest start start time time latest earliest finish time latest finish time calculate کیا یہ جب ہم نے چیزیں کیلکولیٹ کر لی تو ہمارے پاس آخری چیز جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنا ہے فلورس تو نیکسٹ ایگزامپل میں نیکسٹ لیکچر میں تھوڑا سا ہم ٹائم ڈیوٹ کریں گے یہ فلورس کیلکولیٹ کرنے کے بارے میں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم پرٹ کو انٹروڈیوس کریں گے تو آج کے لیکچر کو ہم یہ پہ ختم کرتے ہیں جس کے اندر ہم نے ساری چیزوں کو ریوائز کیا اور اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو ایلیبریٹ کیا اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اپنا خیال رکھیے گا ایکسرسائز جاری رکھیے گا مینٹل فزیکل اور آپریشن سرچ کی اللہ حافظ اور السلام علیکم